السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر دس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو اس وقت ہم ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوتے جو جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں وہ یہ کہیں گے اس داروغہ سے اس چوکی دار سے جو جہنم کے پاس کھڑے ان سے سوال کر رہے ہوں گے کہ ہم نے تو انبیاء کو جھٹلایا اگر ہم ان کی غور سے توجہ سے بات سنتے کوئی عقل کی بات کرتے کوئی سمجھ کی بات کرتے تو آج ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہوتے صدق اللہ العظیم